السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور زیرو فور سبق نمبر چار سو چار دھیان سے سنیے استغفار کے متعلق قرآن شریف کی آیت سن لیجئے قل يا عبادي کلیہ عبادی الدین اصرفولا انفسم لاتق نپو مرحمۃ اللہ ان يغفر الذنوب جميعا بجمیا هو الغفور الرحيم انیبو الا ربكم کم له من قبل اتی کم العذاب ثم لا تنصرون ترجمہ سن لیجئے یہ ترجمہ ہمارا جو اپنا ترجمانی چل رہی ہے ریاض القرآن میں یہ اس کا ترجمہ ہے پیارے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانو پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو لوٹو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے یہ ترجمہ ہے تشریح بھی سن لیجئے جن لوگوں کے سینے میں حساس دل ہے ان کو جب خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک ان سے جو گنا ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا اسی طرح خدا پرستانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی آدمی سے بار بار کوتاہیاں ہوتی ہیں اور اس کی حساسیت اور اس کا دل دوبارہ اس کو ستانے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا میں نے گناہ کیا حتیٰ کہ یہ احساس بعض لوگوں کو مایوسی کے حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اتنے بڑے میں نے گناہ کیے میری کیا معافی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی کتاب میں یہ اعلان فرمایا کہ انہیں یقین کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے خدا سے ہے جو غفور الرحیم ہے وہ آدمی کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے حال کو دیکھتا ہے اور وہ آدمی کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے وہ آدمی سے وسعت کا معاملہ فرماتا ہے نہ کہ سزا کا یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اثر نو اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے توبہ کر لو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم آ جائیں گے استغفار کر لو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم آ جائیں گے آدمی جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اثر نو اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے خواہ اس سے کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہ ہو گیا ہو اس لیے میری درخواست ہے کہ استغفار بہت کریں ہم یہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے یہ آیت چوبیسویں پارے میں ہے آیت نمبر ففٹی فور ففٹی تھری یہ اس کا ترجمہ کیا آیت بھی پڑھی ترجمہ بھی کیا معمولی سے تشریح بھی کر لی بس اس لیے یہ میں نے قرآن کی آیت اس لیے پڑھی تاکہ قرآن کا نور بھی ہمیں ملے حدیث کا نور بھی ہمیں ملے اب ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ وفیر لی اللہ لی اللہ وفیر لی اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا اور ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے اشہد اللہ الہ اللہ اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین